علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہا ہم سے سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت ستا رہا ہے اس پر محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے قتل کراؤں آپ نے فرمایا ہاں مجھ کو یہ پسند ہے انہوں نے عرض کیا پھر آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ میں اس سے کچھ باتیں کہوں آپ نے انہیں اجازت دے دی اب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ شخص اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا ہم سے صدقہ مانگتا رہتا ہے اور اس نے ہمیں تھکا مارا ہے اس لیے میں تم سے قرض لینے آیا ہوں اس پر کعب نے کہا ابھی آگے دیکھنا خدا کی قسم بالکل اکتا جاؤ گے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا چونکہ ہم نے بھی اب ان کی اتباع کر لی ہے اس لیے جب تک یہ نہ کھل جائے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے انہیں چھوڑنا بھی مناسب نہیں میں تم سے ایک وسق یا راوی نے بیان کیا کہ دو وسق غلہ قرض لینے آیا ہوں اور ہم سے عمر بن دینار نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان کی لیکن ایک وسق یا دو وسق غلے کا کوئی ذکر نہیں کیا میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں ایک وسق یا دو وسق کا بھی ذکر ہے انہوں نے کہا کہ میرا بھی خیال ہے کہ اس حدیث میں ایک یا دو وسق کا ذکر آیا ہے کعب بن اشرف نے کہا ہاں میرے پاس کچھ گروی رکھ دو انہوں نے پوچھا گروی میں تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو انہوں نے کہا کہ تم عرب کے بہت خوبصورت مرد ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں اس نے کہا پھر اپنے بچوں کو گروی رکھ دو انہوں نے کہا ہم بچوں کو کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں کل انہیں اسی پر گالیاں دی جائیں گی کہ ایک یا دو وسق غلے پر اسے رہن رکھ دیا گیا تھا یہ تو بڑی بے غیرتی ہوگی البتہ ہم تمہارے پاس اپنے لامہ گروی رکھ سکتے ہیں سفیان نے کہا کہ مراد اس سے ہتھیار تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور رات کے وقت اس کے یہاں آئے ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی موجود تھے وہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے پھر اس کے قلعے کے پاس جا کر انہوں نے آواز دی وہ باہر آنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت اتنی رات گئے کہاں باہر جا رہے ہو اس نے کہا وہ تو محمد بن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہے عمروں کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ مجھے تو یہ آواز ایسی لگتی ہے جیسے اس سے خون ٹپک رہا ہو کعب نے جواب دیا کہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ اور میرے رضائی بھائی ابو نائرہ ہیں شریف کو اگر رات میں بھی نیزہ بازی کے لیے بلایا جائے تو وہ نکل پڑتا ہے راوی نے بیان کیا کہ جب محمد بن مسلمہ اندر گئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا عمر بن دینار نے ان کے نام بھی لیے تھے انہوں نے بتایا کہ بعض کا نام دیا تھا عمرو نے بیان کیا کہ وہ آئے تو ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے اور عمرو بن دینار کے سوا راوی نے ابو حبس بن جبر حارث بن اوس اور عباد بن بشر نام بتائے تھے عمروں نے بیان کیا کہ وہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو لائے تھے اور انہیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب کعب آئے تو میں اس کے سر کے بال ہاتھ میں لے لوں گا اور اسے سونگھنے لگوں گا جب تمہیں اندازہ ہو جائے کہ میں نے اس کا سر پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا ہے تو پھر تم تیار ہو جانا اور اسے قتل کر ڈالنا عمروں نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ پھر میں اس کا سر سونگھوں گا آخر کعب چادر لپیٹے ہوئے باہر آیا اس کے جسم سے خوشبو پھوٹی پڑتی تھی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج سے زیادہ عمدہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی عمروں کے سوا دوسرے راوی نے بیان کیا کہ کعب اس پر بولا میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو ہر وقت عطر میں بسی رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں عمروں نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا تمہارے سر کو سونگھنے کی مجھے اجازت ہے اس نے کہا سونگھ سکتے ہو راوی نے بیان کیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر سونگا اور ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے بھی سونگھا پھر انہوں نے کہا کیا دوبارہ سونگھنے کی اجازت ہے اس نے اس مرتبہ بھی اجازت دے دی پھر جب محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تو اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ تیار ہو جاؤ چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی اطلاع دی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سینتیس